حضرت ابو قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری کا جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی کے ذمے تو قرض ہے ابو قطادہ نے کہا اس کی ادائیگی کا میں ذمہ دار بنتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا ادا کرو گے میں نے کہا پورا ادا کروں گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھیانوے